خیرات لینے آ گئے مفتے تمہارے خواجہ خیرات لینے آ گئے مفتے تمہارے خواجہ خیرات لینے آ گئے مفتے تمہارے خواجہ خیرات لینے آ گئے مفتے تمہارے خواجہ خیرات لینے تمہارے خواجہ خیرات لینے تمہارے خواجہ بھر دیجیے دامن مرادوں سے ہمارے خواجہ بھر دیجیے دامن مرادوں سے ہمارے خواجہ میرے خواجہ پیا میرے خواجہ پیا میرے خواجہ پیا میرے خواجہ دنیا خیرات لینے آ گئے منگتے تمہارے خواجہ خیرات لینے آ گئے منگتے تمہارے خواجہ خیرات لینے آ گئے منگتے تمہارے خواجہ منگتوں کی رکھ لے لاج کر دے سب مرادیں پوری منگتوں کی رکھ لے لاج کر دے سب مرادیں پوری خواجہ مرادیں پورے دامن پسارے آ گئے تیرے دوبارے خواجہ میرے خواجہ پیا میرے خواجہ پیا خیرات لینے آ گئے تمہارے خواجہ خیرات لینے آ گئے منتے تمہارے خواجہ میرے خواجہ پیا میرے خواجہ پیا میرے خواجہ پیا میرے خواجہ پیا مایوس جاتا ہی نہیں کوئی تمہارے در سے مایوس جاتا ہی نہیں کوئی تمہارے در سے مایوس جاتا ہی نہیں کوئی تمہارے در سے مایوس جاتا ہی نہیں ہمارے در سے ہم کو بھی دے حسنین کے اتارے خواجہ ہم کو دے حسنین کے سر کے اتارے خواجہ میرے خواجہ پیا میرے خواجہ پیا میرے خواجہ پیا میرے خواجہ پیا میرے خواجہ پیا میرے خواجہ پیا خیرات لینے گئے ماتے خواجہ بھر دیے دامن مرادوں سے ہمارے خواجہ میرے خواجہ پیا میرے خواجہ پیا میرے خواجہ پیا میرے خواجہ ہم تمارے خواجہ میرے ہاتھ پیا میرے خواجہ پیا میرے خواجہ پیا میرے خواجہ پیا خیرات لینے آ گئے منگتے تمہارے خواجہ خیرات لینے آ گئے منگتے تمہارے خواجہ گھر دیجیے دامن مرادوں سے ہمارے خواجہ میرے خواجہ پیا میرے خواجہ پیا میرے خواجہ پیا میرے خواجہ پیا اجمیر کا دربار دکھلا کے سنا کر اجمیر کا دربار دکھلا کے سنا کر اجمیر کا دربار دکھلا کے سنا کر اجمیر کا دربار دکھلا کے سنا کر اجمیر کا دربار دکھلا کے سناؤ کر اجمیر کا دربار دکھلا کے سناؤ کر خواجہ اجمیر کا دربار دکھلا کے سناؤ کرو کے کھانے دل پھر تیرے دوارے خواجہ میرے خواجہ پیا میرے خواجہ پیا میرے خواجہ پیا میرے خواجہ پیا خیرات لے لے آگے مکتے تمہارے خواجہ خیرات لینے آگئے آدے تمہارے خواجہ بھر دیجیے دامن مرادوں سے تمہارے خواجہ میرے خواجہ پیا میرے خواجہ پیا میرے خواجہ پیا میرے خواجہ پیا دیتا ہوں تجھ کو واسطہ سن بناتا مجھ کو دیتا ہوں تجھ کو واسطہ غو سل کا مجھ کو دیتا ہوں تجھ کو واسطہ غسل برا مجھ کو دیتا ہوں تجھ کو واسطہ غسل برا مجھ کو برآ کا مجھ کو پھر مسجد نبوی کے دکھلا دے مینار خواجہ مسجد نبوی کے دکھلا دے مینار خواجہ میرے پیا میرے پیا میرے پیا میرے پیا تے تمہارے خواجہ خیرات لینے آ گئے ماں تے تمہارے خواجہ خیرات لینے آ گئے ماں تے تمہارے خواجہ گھر دیجیے دامن مرادوں سے ہمارے خواجہ میرے خواجہ پیا میرے خواجہ پیا میرے خواجہ پیا میرے خواجہ مگ تو کی رکھ لے لاج کر دے سب مرادیں پوری منگتوں کی رکھ لے لاج کر دے سب مرادیں پوری منگتوں کی رکھ لے لاج سب مرادیں پورے دامن پسارے آ گئے تیرے دوارے خواجہ میرے پیا میرے پیا میرے پیا میرے پیا میرے پیا جگمگاتا نور برساتا تمہارا روزہ یہ جگمگاتا نور برساتا تمہارا روزہ یہ جگمگاتا نور برساتا تمہارا روزہ یہ جگمگاتا نور برساتا تمہارا روزہ یہ جگمگاتا نور برسا تھا تمہارا روزہ یہ جگمگاتا نور برساتا تمہارا روزہ کا جا کس کے آگے چاند تارے خواجہ شرما گئے ہیں کس کے آگے چاند تارے خواجہ میرے خواجہ پیا میرے خواجہ پیا میرے خواجہ پیا میرے خواجہ پیا حسرت عبید قادری کو دید کی ہے مرشد حسرت عبید قادری کو دید کی ہے مرشد حسرت عبید قادری کو دید کی ہے مرشد حسرت عبید قادری کو دید کی ہے مرشد للہ نقاب رخ اٹھا دے پیارے پیارے خواجہ للہ نقاب رخ اٹھا دے پیارے پیارے خواجہ میرے خواجہ پیا میرے خواجہ پیا میرے خواجہ پیا میرے خواجہ خیرات میں آ گئے مبتیر تمہارے خواجہ خیرات میں آ گئی مبتیر تمہارے خواجہ خیرات لینے آ گئی تمہارے خواجہ خیرات لینے آگئے مگتے تمہارے خواجہ بھر دیجئے دامن مرادوں سے ہمارے خواجہ بھر دیجئے بھر دیجئے بھر دیجئے بھر دیجئے بھر دیجئے بھر دیجیے بھر دیجیے بھر دیجیے بھر دیجیے بھر دیجیے دامن سے ہمارے خواجہ میرے خواجہ پیا میرے خواجہ پیا یہ جگمگاتا نور برساتا تمہارا روزہ تمہارا روزہ شرما گئے ہیں اس کے آگے چاند تارے خواجہ شرما گئے ہیں اس کے آگے چاند تارے خواجہ میرے خواجہ پیا میرے خواجہ پیا میرے خواجہ پیا میرے خواجہ پیا میرے ہمارے پیا